ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ۖ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين والوں کو ज़माने کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب किताब فرمائی جو لوگوں کے के دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں تور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم احکام کی وہی پہنچائی تھی نہ تو آپ اے نبی اس وقت موجود تھے اور نہ تو آپ دیکھنے والوں میں سے تھے لیکن ہم نے بہت سے زمانے پیدا کیے جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں اور نہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے اور نہ تو آپ تور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی تابیداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے سامعین کی تفصیل سماعت کیجیے آسمانی کتاب تورات کی خصوصیات اس آیت میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد والی امتیں اس طرح عذاب آسمانی سے ہلاک نہیں ہوئیں بلکہ جس امت نے سرکشی کی اس کی سرکشی کا بدلہ اسی زمانے کے نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے دلوایا مؤمنین مشرقین سے جہاد کرتے رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حقہ کی آیت نمبر نو فرمایا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قبل یعنی فرعون اور جو امتیں اس سے پہلے ہوئیں اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے یعنی قوم لوت یہ سب لوگ بڑے بڑے قصوروں کے مرتکب ہوئے اور اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی نافرمانیوں پر کمر کسی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا اس گروہ کی ہلاکت کے بعد بھی اللہ کے انعام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے جن میں سے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر یہاں ہے کہ انہیں تورات ملی اس تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو آسمان کے یا زمین کے عام عذاب سے ہلاک نہیں کیا گیا سوائے اس بستی کے چند مجرموں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف ہفتے کے دن شکار کھیلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بندر بنا دیا تھا یہ واقعہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کے بات کا ہے جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد ہی اپنے قول کی شہادت میں یہی آیت ولقد آتینا کی تلاوت فرمائی مصدرک حاکم کی ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے بعد کسی قوم کو عذاب آسمانی یا زمینی سے ہلاک نہیں کیا ایسے عذاب جتنے آئے آپ سے پہلے ہی پہلے آئے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی پھر تورات کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھے سے گمراہی سے نکالنے والی تھی اور رب تعالیٰ کی رحمت تھی نیک اعمال کی ہادی تھی تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور نصیحت بھی اور راہ راست پر آ جائیں موسیٰ السلام کے واقعات کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی آخر الزمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دیتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو محض امی ہو جس نے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو جو اگلی کتابوں سے محض نہ آشنا ہو جس کی قوم کی قوم علمی مشاغل سے اور گزشتہ تاریخ سے بالکل بے خبر ہو وہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ بالکل سچے ٹھیک اور صحیح گزشتہ واقعات کو اس طرح بیان کرے جیسے کہ اس کے اپنے چشمدید ہوں اور جیسے کہ وہ خود ان کے ہونے کے وقت وہیں موجود ہو کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی وہی کے ذریعے سے انہیں وہ تمام باتیں بتلاتے ہیں مریم صدیقہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے بھی قرآن نے اس چیز کو پیش کیا ہے اور سورہ آل عمران آیت نمبر چوالیس میں فرمایا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اکلامہ یعنی جبکہ وہ مریم علیہ السلام کے پالنے کے لیے قلمے ڈال کر فیصلے کر رہے تھے اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہ تھے اور نہ آپ اس وقت تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے بس باوجود عدم موجودگی اور بے خبری کے آپ کا اس طرح اس واقعے کو بیان کرنا کہ گویا اس وقت آپ وہیں موجود تھے اور آپ کے سامنے ہی تمام واقعات گزر رہے تھے آپ کی نبوت کی کھری دلیل ہے اور صاف نشانی ہے اس امر پر کہ آپ وہی الہی سے یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح نو علیہ السلام اللہ کے نبی کا واقعہ بیان فرما کر سورہ کی آیت نمبر انچاس تل من انباء الغیب میں فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعے وہی اے نبی آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ اور آپ کی ساری قوم اس وہی سے پہلے ان واقعات سے محض بے خبر تھی اب صبر کے ساتھ دیکھتے رہیے اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہنے والے ہی نیک انجام ہوتے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعے وہی کہ اے نبی آپ کے پاس بھیج رہے ہیں آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ برادران یوسف نے اپنا مسمم ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تدبیروں میں لگ گئے تھے توحا کی آیت نمبر ننیو میں عام طور پر فرمایا نقس علی کا سبق اسی طرح ہم آپ کی جانب اے نبی آپ کے سامنے پہلے کی خبریں بیان فرماتے ہیں بس یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی نبوت کی ابتدا وغیرہ اول سے آخر تک بیان فرما کر فرمایا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغربی پہاڑ کی جانب جہاں کے مشرقی درخت میں سے جو وادی کے کنارے تھا رب تعالیٰ نے اپنے کلی موسا علیہ السلام سے باتیں کیں آپ موجود نہ تھے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وہی کے ذریعے آپ کو یہ سب معلومات کرائیں تاکہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہو جائے ان زمانوں پر جو مدتوں سے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ بھول بھال چکے ہیں اگلے نبیوں کی وہی ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے اور نہ تو اے نبی آپ مدین میں رہتے تھے کہ وہاں کے نبی شعیب علیہ السلام کے حالات بیان کرتے جو ان میں اور ان کی قوم میں واقع ہوئے تھے بلکہ ہم نے بذریعے وہی کہ آپ کو یہ سب خبریں پہنچائیں اور تمام جہان کی طرف آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور نہ تو آپ کوئی تور کی طرف تھے جب کہ ہم نے آواز دی مقاتل کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اے نبی جو ابھی باپ دادوں کی پیٹھ میں تھی آواز دی کہ جب آپ نبی بنا کر بھیجے جائیں تو وہ آپ کی اتباع کریں قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی یہی زیادہ مشابہ اور مطابق ہے کیونکہ اوپر بھی یہی ذکر ہے اوپر عام طور پر بیان تھا یہاں خاص طور سے ذکر کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر دس میں فرمایا وہ اجند اور ابو کا موسا الآیا یعنی جب آپ کے رب نے موسا علیہ السلام کو آواز دی اور آیت میں ہے کہ وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور آیت میں ہے کہ تور ایمن کی طرف سے ہم نے موسا علیہ السلام کو پکارا اور سرگوشیاں کرتے ہوئے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی نہ آپ کی حاضری کا ہے اے نبی نہ آپ کا چشمدید ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جو وہ اپنی رحمت سے آپ پر نازل فرما رہے ہیں اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کی طرف اپنا ہی نبی بنا کر بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ اور ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت پائیں اور اس لیے بھی کہ ان کی کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور کوئی عذر ان کے ہاتھ میں نہ رہے یہ اپنے کفر کی وجہ سے عذابوں کو آتا دیکھ کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہ تھا جو انہیں راہ راست کی تعلیم دیتا اور جیسے کہ اور جگہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کو بیان فرما کر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کی دونوں جماعتوں پر اتری تھی لیکن ہم تو اس درس و تدریس سے بالکل غافل تھے اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ راہ راست پر آ جاتے اب بتاؤ کہ خود تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی دلیل و ہدایت و رحمت آ چکی اور آیت میں ہے رسول ہیں خوشخبریاں دینے والے ڈرانے والے تاکہ ان رسولوں کے بعد کسی کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہ جائے اصول معاہدہ کی آیت نمبر انیس میں ہے اللہ نے فرمایا یا اہل قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی من الآیہ یعنی اے اہل کتاب اس زمانے میں جو رسولوں کی عدم موجودگی کا چلا آ رہا تھا ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں پہنچا لو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ پہنچا اور آیتیں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں غرض رسول آ چکے اور تمہارا یہ عذر کٹ گیا کہ اگر رسول آتے تو ہم ان کی مانتے اور مؤمن ہو جاتے